حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح پر دعوت ولیمہ کی اور مسلمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا کھانے سے فراغت کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے جیسا کہ نکاح کے بعد آپ کا دستور تھا پھر آپ امہات المومنین کے حجروں میں تشریف لے گئے آپ نے ان کے لیے دعا کی اور انہوں نے آپ کے لیے دعا کی پھر آپ واپس تشریف لائے تو دو صحابہ کو دیکھا کہ ابھی بیٹھے ہوئے تھے اس لیے آپ پھر تشریف لے گئے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے پوری طرح یاد نہیں کہ میں نے خود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی یا کسی اور نے خبر دی کہ دونوں صحابی بھی چلے گئے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چون